محمد بن سیرین نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دوپہر کے بعد کی دو نمازوں میں سے کوئی نماز پڑھائی ظہر یا عصر کی ابن سیرین نے کہا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا نام تو لیا تھا لیکن میں بھول گیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ آپ نے ہمیں دو رکعت نماز پڑھا کر سلام پھیر دیا اس کے بعد ایک لکڑی کی لاٹھی سے جو مسجد میں رکھی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے آپ بہت ہی خفا ہوں اور آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا اور ان کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کیا اور آپ نے اپنے دائیں رخسار مبارک کو بائیں ہاتھ کی ہتیلی سے سہارا دیا جو لوگ نماز پڑھ کر جلدی نکل جایا کرتے تھے وہ مسجد کے دروازوں سے پار ہو گئے پھر لوگ کہنے لگے کہ کیا نماز کم کر دی گئی ہے حاضرین میں ابو بکر اور عمر اللہ تعالیٰ انہوں بھی موجود تھے لیکن انہیں بھی آپ سے بولنے کی ہمت نہ ہوئی انہی میں ایک شخص تھے جن کے ہاتھ لمبے تھے اور انہیں ذلیدین کہا جاتا تھا انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھول گئے یا نماز کم کر دی گئی ہے آپ نے فرمایا کہ نہ میں بھولا ہوں اور نہ نماز میں کوئی کمی ہوئی ہے پھر آپ نے لوگوں سے پوچھا کیا زلیدین صحیح کہہ رہے ہیں حاضرین بولے کہ جی ہاں یہ سن کر آپ آگے بڑھے اور باقی رکتیں پڑھیں پھر سلام پھیرا پھر تکبیر کہی اور صحف کا سجدہ کیا معمول کے مطابق یا اس سے بھی لمبا سجدہ کیا پھر سر اٹھایا اور تکبیر کہی پھر تکبیر کہی اور دوسرا سجدہ کیا معمول کے مطابق یا اس سے بھی طویل پھر سر اٹھایا اور تکبیر کہی لوگوں نے بار بار ابن سیرین سے پوچھا کہ کیا پھر سلام پھیرا تو وہ جواب دیتے کہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ عمران بن حسین کہتے تھے کہ پھر سلام پھیرا صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو بیاسی